اسی کے لیے ہے اس ہے اور زمے کی سلطنت جنلاتا ہے اور مارتا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے